نمبر بارہ دوسرے کی طرف سے حج عن ابی رضین العقیلی رضی اللہ انہ عطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول ان ابی شیخ کبیر اللہ یستطیع الحج ولا الضعن قال حجان ابی کا واتمر حضرت ابی رضین و قیلی رضی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں وہ حج اور عمرے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی سوار ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے والد کی طرف سے آپ حج اور عمرہ ادا کرو